حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا جب تمہارے کسی کے برتن میں کتا منہ مار جائے تو اس کی پاکیزگی کا طریقہ یہ ہے کہ اسے سات بار دھویا جائے ان میں پہلی بار مٹی سے ہو امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایوب اور حبیب بن شہید نے بھی محمد ابن سرین سے ایسے ہی ذکر کیا ہے یعنی پہلی بار مٹی سے دھویا جائے سننے ابو داود حدیث نمبر اکہتر